يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے پھر جن کا بھی عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نام اعمال پڑھنے لگیں گے اور دھاگے کے برابر بھی ظلم کیے جائیں گے اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قیامت کے دن امام سے کیا مراد ہے امام سے مراد یہاں نبی ہیں ہر امت قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ بلائی جائے گی جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر سینتالیس میں فرمایا وَلِكُلِّ کل امت فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ یعنی ہر امت کا رسول ہے پھر جب ان کے رسول آئیں گے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اہل الحدیث کی بعض بعصلف کا قول ہے کہ اس میں اہل الحدیث کی بہت بڑی بزرگی ہے اس لیے کہ ان کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ابن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں امام سے مراد کتاب اللہ ہے جو ان کی شریعت کے بارے میں اتری تھی ابن جریر اس تفسیر کو بہت پسند فرماتے ہیں اور اسی کو مختار کہتے ہیں مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں مراد اس سے ان کی کتابیں ہیں ممکن ہے کتاب سے مراد یا تو احکام کی کتاب اللہ ہو یا نام اعمال چنانچہ ابن عباس صدی اللہ عنما اس سے اعمال نامہ مراد لیتے ہیں ابو العالیہ حسن بحاق بھی یہی کہتے ہیں اور یہی زیادہ تر ترجیح والا قول ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا سورہ یاسین کی آیت نمبر بارہ میں فرمان ہے وکل شعین اقسین حفی امام مبین یعنی ہر چیز کا ہم نے ظاہر کتاب میں احاطہ کر لیا ہے اور سور کہف کی آیت نمبر انچاس میں ہے بعود عال کتاب یعنی نام اعمال درمیان میں رکھ دیا جائے گا اس وقت آپ اے نبی دیکھیں گے کہ گنہ گار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور سورہ جاسیہ کی آیت نمبر اٹھائیس اور انتیس میں اللہ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے ہر امت کو آپ اے نبی گھٹنوں کے پل گری ہوئی دیکھیں گے ہر امت اپنی کتاب کی جانب بلائی جا رہی ہوگی آج تمہیں تمہارے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا یہ ہے ہماری کتاب جو تم پر حق و انصاف کے ساتھ بولے گی جو کچھ تم کرتے رہے ہم برابر لکھتے رہتے تھے یہ یاد رہے کہ یہ تفسیر پہلی تفسیر کے خلاف نہیں ایک طرف نام اعمال ہاتھ میں ہوگا دوسری جانب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر انہتر میں فرمایا وہ اشرق اردو بنورا ود آل کی ترب و جی و شہدا یعنی زمین اپنے رب کے نور سے چمکنے لگے گی نام اعمال رکھ دیا جائے گا اور نبیوں کو اور گواہوں کو موجود کر دیا جائے گا اور سورہ نساء کی آیت نمبر اکتالیس میں فرمایا فقی کل اجی بشہید یوں و ام تب شہید یوں شہیدہ یعنی کیا کیفیت ہوگی اس وقت جب کہ ہر امت کا ہم گواہ لائیں گے اور آپ کو اے نبی اس آپ کی امت پر گواہ کر کے لائیں گے لیکن یہاں امام سے مراد نام اعمال ہے اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا کہ جن کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو اپنی نیکیاں فرحت و سرور خوشی اور راحت سے پڑھنے لگیں گے بلکہ دوسروں کو دکھاتے اور پڑھواتے پھریں گے اسی کا مزید بیان سورہ الحقہ میں ہے فتیل سے مراد لمبا دھاگا ہے جو کھجور کی گھٹلی کے بیچ میں ہوتا ہے بازار میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بلوا کر اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا جسم بڑھ جائے گا چہرہ چمکنے لگے گا سر پر چمکتے ہوئے ہیروں کا تاج رکھ دیا جائے گا یہ اپنے گروہ کی طرف بڑھے گا اسے اس حال میں آتا دیکھ کر سب آرزو کرنے لگیں گے کہ اے اللہ ہمیں بھی عطا فرمائیے اور ہمیں اس میں برکت دیجیے وہ آتے ہی کہے گا کہ خوش ہو جاؤ تم میں سے ہر ایک کو یہی ملنا ہے کفار بروز قیامت اندھے ہوں گے لیکن کافر کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اس کا جسم بڑھ جائے گا اسے دیکھ کر اس کے ساتھی کہنے لگیں گے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ یا اس کی برائی سے اللہ کی پناہ اے اللہ اسے ہمارے پاس نہ لائیے وہ آ جائے گا یہ کہیں گے اللہ اسے رسوا کرے یہ جواب دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے تم میں سے ہر شخص کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کی مار ہے یہ روایت سنن ترمیدی کی ہے اس دنیا میں جس نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اللہ کی کتاب سے اللہ کی راہ ہدایت سے چشم پوشی کی وہ آخرت میں سچ مچ اندھا ہوگا اور دنیا سے بھی زیادہ راہ بھولے ہوئے ہوگا ایادم باللہ اللہ کی پناہ